ماشاء اللہ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب نے جو آخری شعر پڑھا ہے امید ہے آپ نے توجہ سے سنا ہوگا اور ہر عمل کا دار و مدار اخلاص پر ہوتا ہے آج کا یہ اجتماع اور اس کے لیے محنت کرنے والے تمام ساتھی وہ اپنی نیتوں پر پوری طرح نظر رکھیں کسی کو گرانے اور کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ آج کا اجتماع اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے سب کی یہی نیت ہے انشاءاللہ اس اجتماع سے کس کا نام اونچا ہوگا کس کی دعوت پھیلے گی کس کی بات ہوگی کس کا تذکرہ جھومے گا ایک اللہ کا اور اس کے حکم جہاد کو زندہ کرنے کے لیے آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے ہم اپنی نیتیں خالص کر کے ان کی سمت درست رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ بڑے بڑے پتھر ہمارے پاؤں کے ذرے ہو کے رہ جائیں گے اور بڑے بڑے طوفان اپنا منہ خود پھیر لیں گے اور بڑی بڑی امتحانات کی تانے باطل اٹھا کے لائے گا اور اس کے ہاتھوں میں ریزا ریزا ہو جائیں گی نیت خالص رکھیے کہ نام صرف ایک کا بلند ہوگا کس کا نام زور سے کہیے کس کا نام اور زور سے کہیے کس کا نام ماشاء اللہ تو ایک عزم کیجئے آج کس اجتماع میں آپ حضرات تشریف فرما ہے اس اجتماع کی حقیقی روح تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں جان دینے کے لیے تیار ہیں لبیک لبیک لبیک لبیک تو یقینی بات ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہوگا وہ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوگا تو پورا وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور نماز بھی با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائے شہیدوں کے خون کی برکت اور آج اس تفسیر کی برکت سے آج عزم کرے کہ میں انشاءاللہ پانچ وقت با جماعت نمازی بنوں گا انشاءاللہ پانچ وقت کا نمازی بنوں گا جو نماز قضا ہو جائے گی قضا ادا کروں گا جو فوت ہو چکی ہیں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 ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں اس وقت میرے مخاطب حضرت اکابر علماء کرام نہیں بلکہ میرے عزیز اور عظیم مجاہد ساتھی ہیں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تفسیر فتح الجواد فی معارف آیات الجہاد کے حوالے سے کچھ تعارفی کلمات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں یہ چیز میرے لیے دوہری آزمائش ہے ایک تو اس وجہ سے کہ اس وقت اس جگہ اکابرین محترم میرے سروں کے تاج تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے لب کشائی کی جرت اس کے لیے خود ایک ہمت چاہیے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تفسیر فتح الجواد کا تعارف کروانا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب جب سورج نکل آتا ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے سورج آسمان پر چمکنے لگتا ہے تو اس کے لیے کسی دلیل اور تعارف کی ضرورت نہیں ہوا کرتی اور الحمد للہ تفصیر فتح کشم صفی نصف نہار پورے آب و تاب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے اس پہ تعارفی کلمات بھی بیان ہو چکے ہیں میں اس خیر و برکت والی مجلس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اور امر کی اطاعت کے لیے مختصر ترین طور پر چند باتیں عرض کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح الجواد کی نسبت اللہ کے کلام پاک کی طرف ہے اور قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سب سے زیادہ سنی جانے والی اور سب سے زیادہ مخدومیت کا شرف پانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کتاب پاک کا نام قرآن مجید خود اس حقیقت کا اعلان تھا کہ اے مشرقین مکہ تم اپنی ساری کوششیں کر گزرو تم اپنے سارے اسباب و وسائل قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جامعہ ترمیزی میں فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہا ستکون فتنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا فتنوں کا دور آئے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مل مخرج منہا اللہ کے رسول اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے جب فتنے کا دور ہوگا جب ہر طرف فتنے پھیلے ہوں گے اس وقت بچنے کا راستہ کیا ہوگا بچنے کا طریقہ کیا ہوگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب یہ تمہیں ہر فتنے سے بچائے گی ہر فتنے سے تمہارے لیے ڈھال بن جائے گی ہر فتنے سے تمہارے لیے رکاوٹ اور بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی کئی صفات اس حدیث پاک میں بیان کی چونکہ وہ مفصل ہے میں سب کو بیان نہیں کرتا میرا مقصد جن جس ارشاد عالی کے جس حصے کو نقل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے اللہ العلماء ولا عن کسرات الرد ولا آجا عجائبه آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سے کبھی اہل علم سیراب نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اہل علم یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے قرآن کو پورا سمجھ لیا اس کا حق ادا کر دیا ایسا نہیں ہوگا اس سے سیر نہیں ہوں گے جو جو آگے بڑھیں گے تشنگی بڑھتی رہے گی اور کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جو اللہ قرآن پڑھنے اور قرآن سمجھنے والوں پر ہمیشہ کھولتا رہے گا اور پھر فرمایا ولا یخل قرآن کثرات رد یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھے جانے سے کبھی پرانی نہیں ہوگی کبھی پرانی نہیں ہوگی قرآن ایک مرتبہ پڑھے ایک لطف آئے گا اور ہزارویں دفعہ پڑھے تو اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے لطف آئے گا اور اگر لاکھ مرتبہ پڑھے اس سے بڑھ کے لطف آئے گا لا یخلقان کا سواتر اور فرمایا ولا عجائبه کبھی اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے قرآن مجید کے عجائب کی کوئی انتہا نہیں اس امت میں ہر دور میں اللہ نے ایسے خوش قسمت ایسے سعادت مند لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنا تعلق کتاب اللہ سے جوڑا اپنی زندگیوں کی بہاریں کتاب اللہ پہ قربان کی اور قرآن مجید کی ایسی خدمت کی کہ محد سے اثر سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے بقول قرآن مجید کی جو تفاصیر لکھی گئی ہیں اگر ان کا اندازہ کیا جائے تو ان کی تعداد دو لاکھ کے قریب پہنچتی ہے یہ مخدومیت کا شرف قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں کی صفیں غیر متناہی ہیں یہ سلسلہ جاری ہے جاری رہے گا اور خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اس سلسلے میں جگہ مل جائے جس کو اللہ اپنے قرآن کے ساتھ تعلق نصیب کر دے اور قرآن مجید کی خدمت کے بھی کئی انداز ہیں کئی علماء نے مستقل تفاصیر لکھی پورے قرآن مجید کی شروع سے آخر تک تفسیر لکھی بعض علماء نے صرف احکام فقہیہ کو جمع کیا امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی فقہ حنفی کے ستون ہیں بڑے اہل علم میں سے ہیں انہوں نے صرف قرآن مجید کے فقی احکام کو جمع کیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے عمدت السلوک میں ارشاد السلوک میں صرف آیات تصوف سے وہ آیات مبارکہ جن سے مسائل تصوف نکلتے تھے ان کو جمع فرمایا اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے تو عالام القرآن کے نام سے قرآن شخصیتیں اور قرآنی حیوانات تک کو جمع کیا تو یہ قرآن مجید کی خدمت کے مستقل انداز ہیں مختلف طرز ہیں مختلف اسلوب ہیں اور یہ اکابر امت میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کسی چیز کی ضرورت محسوس کی جب کسی مسئلے کو امت نے کمزور ہوتا ہوا دیکھا تو انہوں نے قرآن مجید سے اس مسئلے کی آیات امت کے سامنے پیش کی تاکہ شکوک و شبہات کے بادل چھٹے اور امت دوبارہ قرآن پر آ کے جم جائے قرآن پہ آ کے مضبوط ہو جائے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ختم نبوت میں تقریباً شاید دو سو کے قریب آیات مبارکہ قرآن مجید کی ایسی جمع فرمائی جن سے ختم نبوت کی طرف اشارہ ملتا ہے تو تفسیر فتح الجواد کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ اللہ کے کتاب اللہ کی کتاب کی تفسیر ہے کلام اللہ کی تفسیر ہے اور دوسری طرف اس کی نسبت فریضہ جہاد کے ساتھ ہے فریضہ جہاد اللہ کا حکم ہے نبی کی سنت ہے وہ نبی کی وہ سنت جسے نبی نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں مدنی دور کے دس سال میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس مارکوں میں شرکت فرمائی فقہ اسلامی کا اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ ہے جس میں کسی اہل علم کا کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور یہ وہ مبارک سیرت ہے جس پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو گرا ہے آپ کا خون مبارک گرا ہے اسی لیے جہاد کے حفاظت کرنے والے حقیقت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مبارک کی حفاظت کرنے والے تو فتح الجواد کی دوسری نسبت وہ جہاد کی مبارک اور عظیم نسبت ہے جب جہاد کے بارے میں مسلمانوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے طرح طرح کی بولیاں طرح طرح کی باتیں کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں اسلحہ اٹھانا نہیں اسلحہ اٹھانا دہشت گردی کوئی کہتا ہے کہ اسلحہ اٹھانا بد اخلاقی اخلاق اور تلوار کو اخلاق اور اسلحے کو ایک دوسرے کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو بہت اخلاق ہیں لڑنا ہمارے شان کے خلاف ہے حالانکہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ماننے والے ہیں جن کے اخلاق کی گواہی قرآن مجید نے دی وہ ان نقل خلوق عظیم کہ آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کان خلق القرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن مجید تھے تو قرآن مجید میں تو جہاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت اسلام کا یہ عظیم فریضہ جہاد جب مسلمانوں میں اس کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پھیلائے جانے لگے اور مزید اور مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جہاد کے بارے میں پھیلنے والے شکوک و شبہات ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو قادیان کے شیطان نے قادیان کا شیطان جو سیال کوٹ کچہری میں سولہ روپے پہ انگریزی ملازم تھا کچہری میں اس شخص نے بے شمار کتابیں لکھی بے تحاشا اور آگ سیاہ کیے بے تحاشا اور آگ سیاہ کیے اور کس لیے کیے مسلمانوں سے جذبہ حریت اور جذبہ جہاد خرج کھرج کر نکالنے کے لیے تاکہ مسلمان انگریز کی اطاعت کو دلی طور پہ تسلیم کر لے اس لیے مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا اس کا یہ دعویٰ اس کی کتابوں میں موجود ہے اس نے کہا کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے فریضہ جہاد کے انکار کرنے والے بڑھتے جائیں گے لیکن ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے فتح الجواد نے ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد والا پیغام لا کے سکھایا وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جو امت میں کمزور پڑ چکا تھا اللہ جزائے خیر دے حضرت شیخ مولانا محمد مسعود اظہر حفیظ اللہ تعالی کو انہوں نے اس وقت ایسے کڑے وقت میں کہ جب اہل اعلان بابانگ دوہل جہاد کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے دہشت گردی لکھا جا رہا ہے کبھی اس کو کلاشن کافی شریعت کہا جاتا ہے کبھی اسے جبر و تشدد سے بھرا اسلام کہا جاتا ہے جہاد پہ طرح طرح کے لیبل لگائے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح مسلمان کے دل سے یہ جذبہ جہاد نکل جائے اللہ جزائے خیر دے اس مرد با خدا کو جنہوں نے قرآن مجید کی یہ تفسیر لکھ کے مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا کیا مسلمانوں میں جہاد کے پیغام کا احیاء کیا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو قرآن مجید کی خدمت یہ علماء دیوبند کی روایات کا تسلسل ہے سن اٹھارہ سو ستاون میں جن مجاہدین نے شاملی کے میدان میں انگریزوں کی فوج کا مقابلہ کیا تھا سن اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں انہوں نے ایک انار کے درخت تلے دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اس دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم محمود تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جب انگریز کے خلاف منصوبہ بنایا تحریک ریشمی رومال تحریک کے ترک موالات کا مالٹا میں قید کیے گئے مالٹا کی اسارت کا واقعہ پیش آیا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس اثارت کے زمانے میں جب جزیرہ مالٹا میں قید تھے اس وقت حضرت شاہ القادر رحمہ اللہ کا جو اردو ترجمہ تھا اس کو آسان اردو میں ڈھالا اور اس کے بعد علماء دیوبند میں خدمت قرآن کی روایت کا یہ تسلسل قائم ہو گیا حکیم الامت مولانا شیف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بیان القرآن شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا القرآن العزیز اسی طرح حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی معارف القرآن مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ کے کشف الرحمان حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا معارف القرآن اور اس کے علاوہ ان گنت تفاصیر اور بے شمار تراجم اور طرح طرح قرآن کی خدمت یہ علماء دیوبند کے حصے میں آئی علماء دیوبند نے اپنے خون پسینے سے قرآن کی خدمت کی اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ محمود سے لے کر مسعود تک خدمت قرآن یہ علماء دیوبند کی عظیم روایات کا تسلسل ہے تکبیر بہرحال یہ چند جملے تھے جو میں نے تفسیر فتح الجواد کے تعارف کے سلسلے میں آپ آزاد کے سامنے جو ذہن میں باتیں آئیں بے ترتیب عرض کر دیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو سیب کا تعارف کروانا چاہیں اور اس نے سیب کبھی چکھا نہ ہو تو آپ کتنی بھی عبارتیں کیوں نہ جمع کر لیں ادب کے ذخائر کیوں نہ کھنگال ڈالیں اس کو سیب کا مزہ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کہیں گے کہ میٹھا ہوتا ہے تو وہ سمجھے گا شاید چینی کی طرح میٹھا ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ کھٹا ہوتا ہے وہ کہے گا شاید لیمو کی طرح کھٹا ہوتا ہے دونوں باتیں صحیح نہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو سیب دے دو سیب وہ کھا لے چکھ لے اسے معلوم ہو جائے گا سیب کا ذائقہ کیا ہے تو تفسیر فتح الجواد آپ کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے آپ کو مل چکی ہے اس کو پڑھ لیں آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج نکل چکا ہے قرآن اور جہاد کا حسین سنگم تفسیر فتح الجواد آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ کریم ساری امت مسلمہ کو اس سے مستفید فرمائے اور حضرت شیخ مولانا محمد مسعود اظہر اللہ تعالی کے علم عمر صحت اور افادات ہر چیز میں برکت عطا فرمائے اور اس تفسیر کی برکات مجاہدین سمیت تمام اہل اسلام کو عطا فرمائے وہ آخرداوانا الحمد للہ رب